الرمضان رمضان پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے الحمد لله المحمود محامد والصلاة والسلام على حبيبه وصحبه وآله و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 ولدی بالهدى ودين بل ہودا على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محفل جلسہ دی روح رواں پیر طریقت رہبر شریعت مخدومی سید محمد قطب علی شاہ صاحب جلسے دی روح ہے متبرک حضرت سید السادات سید محتاب علی شاہ صاحب دیگر سادات اکرام سامعین اسلام مجاہد اسلام فصیح السان مولانا محمد نوید احمد صاحب دی دعوت اور بلائے گئے جلسے شرکا ن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینت ملتان شریف دے اس عظیم الشان جلسے دے اندر بندہ ناز جس مسئلے مسئلے نو موضوع سخن اور موضوع کلام اور موضوع خطاب بنانا چاہتا ہے وہ مسئلہ ہے میسا مدینہ اور جمہوریت کا فرق اس موضوع اپنی تی سالہ تبلیغی زندگی دے اندر ناچیر بیان نہیں کر سکیا اس پاس توجہ ہی نہیں ہو سکی وقت اپنے بیان دا منتظر ہونا ہے سو اس نے اج لب کشائی تے مجبور کیتا ہے ساڈی تی سالہ تبلیغی کوششاں دا اگر صحیح معنی دے اندر دنیا نو نتیجہ معلوم ہونا ہے تو اس بیان کے اندر اگر اس بیان دی توفیق نہ ملتی تو سمجھو تی سال زندگی دے بیانات وہ ہو جانے سے اس کی وجہ مخالفین اسلام نے اپنے لادین جمہوری نظام دے واسطے سند اور دلیل نو ہمیشہ میسا کے مدینا کی شکل پیش کیتا کیا میسا کے دے طور دور پیش کیتا ہے تو کسی کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری ہوتا ہے اگر دلیل نہیں ٹوٹ سکے گی تو دعوت نہیں ٹوٹ سکے گا تو میسا کے مدینہ تھوڑی <clears throat> لفظی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدان مدینہ شریف دے اندر ہجرت فرما کے تشریف لے آئے نے مدینہ شریف دے اندر یہود نصارہ اور مشرقین یہ تین قوما یہ تین قوما وسدیاں سن چوتھی قوم اتے مومنین پیدا ہوئے مسلمین اتے وسے پیدا ہوئے جنہ انسار سن کچھ مہاجرین سن یہ ہوں مدینہ دی سر زمین اس دے مضافاتی علاقے یہ چار قوما دا اختلاط ہو گیا چار قوما دی رہائش ہو گئی یہود نسارا مشرقین اور مومنی ظاہر ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر صحابہ دا اور آپ دی ذات شریف دا مکے شریف نو چھوڑ کے ندینے شریف وال آمن دا مقصد اپنے دین اسلام دی تبلیغ اور اشاعت کیوں کہ مکے شریف دے اندر مشرقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغی سرگرمیاں دے سختی نال پابندی لا دی آپ علیہ السلام نو مختلف تکلیفاں پریشانیاں چ مبتلا کیتا آپ نے دے صحابہ پہلی ہجرت حبشے وال کیتی باقی ماندہ دوسری ہجرت مدینہ شریف ہے اتے آن کا مقصد اپنی جان بچانا نہیں سی اتے آن کا مقصد اسلام پھیلانا آپ علیہ السلام نے اتے آن کے ان سارا معاہدہ کیتا اس معاہدے دی تفصیلات کی نے اس محادے دی آپ سلا سلام مدینہ شریف جان کے ان تین قوما معاہدہ فرمایا اس معاہدے دی کی تفصیلات سن میں پورے نال کہہ رہا ہاں۔ حتمی یقینی طور دے غالب راج غلب اصا نہیں کچھ فیصلہ کر سکتے کہ کی تفصیلات سن کیوں کہ روایات دے اندر سندن اور متنن اضطراب شدید پایا جاتا ہے اضطراب شدید کی علامت ہوتا ہے اختلاف شدید یعنی سند چی اختلاف پایا اور متن دے الفاظ شدید اختلاف ہے تو اس اختلاف دے ہوندیاں اساں تفصیلات نو صحیح طریقے نال نہیں سمجھ سکتے لیکن اجمالن یہ کہہ سکنے ہاں کہ آپ السلام السلام نے کفار نال معاہدہ ضرور فرمایا سی جو میں اتے خلاصہ کے دیاں گا وہ ان شاء اللہ العزیز تفصیلات اور پوریا وضاحت وہ میری کتاب گی میرسا کے مدینہ کتاب لکھاں گا مطالعہ میں کر چکیا دیکھ چکیا میرا مواد ذہن دے اندر ہے لیکن صرف انشاءاللہ کرتاس اور کاغذ دی ضرورت ہے جدوں بھی فرصت ملی آ جائے گا اللہ نو اگر منظور میری گل سمجھنا جو لوگ میسا کے مدینہ کی تفصیلات اپنی اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں میرا ان کو چیلنج ہے پہلے صحیح صنعت سے ثابت تو کرو اضطراب شدید کے ہوتے ہوئے تم الفاظ پر صحت کے اعتبار سے اعتماد کیسے کر سکتے ہو جب اختلاف شدید ہے لفظوں میں قصے میں سند میں اضطراب اور اختلاف جو ہے یہ ضعیف ہونے کی نشانی ہے تو حق یہ ہے کہ اتنا کہو معاہدہ ہوا تھا تفصیلات کا علم نہیں میں اگر آپ اجازت دیں سبحان اللہ ایک بات عرض کرتا ہوں ایسے استراب کے حوالے سے ابو داود شریف کتاب الخراج والی مارا باب وکان ہے اخراج الہود مرل مدینہ مدینہ سے یہودیوں کو کیسے نکالا گیا حدیث نمبر انتیس اٹھانوے اس میں یہ ہے کہ کاب بن اشرف یہودی کا جو قتل تھا نا یہ اس معاہدے کا سبب بنا تھا ابو داؤد اس حدیث دے اندر فلما ابا ابن الشرف ان ادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ ان يبعث يقتلونه فبعث محمد مسلم محمد محمد بن وذكر قتله فلما قتلوه اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذاكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي الى ان يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون الى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامه صحيفه سبحان الله سبحان الله اب اس روایت میں یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بکواساں کردا سی کاب بن اشرف یہودی شاعر بھی سی وہ گستاخ سی پہلا گستاخ حضور دا وہی سی مدینہ شریف دے اندر اور پہلا غازی پہلا غازی مسلمانہ دا جڑا گستاخ رسول نو قتل کرنے والا سی انہ دا نام حضرت محمد بن مسلم ہے پہلا گستاخ یہودی ہے رسول اکرم نام کعب بن اشرف ہے قصہ بخاری ہے جی۔ وہ قصہ قتل دا کعب بن اشرف دے قتل دا قصہ بخاری شریف ہے جی۔ کتاب المغازی دا پہلا گستاخ رسول اکرم دا یہودی سی پہلا غازی جنہیں اس گستاخ رسول جانم رسید کی تا وہ حضرت محمد بن مسلمہ سابی نے توجہ ہے پھر ہوئی غازی سن نہ حضرت مولا علی والے پاسے رلے سن تے نہ حضرت معاوی والے پاسے دونوں نو فرما سن مینو ایک ایسی تلوار لیا دیو جیڑی تلوار پڑھ لو کہ اے فلانا کافر ہے یہ مار دے فلانا مومن یہ چڈ دے تو میں اس تلوار نال لڑ سکنا جی تھی آخو مومن کافر مارا مومن ہی مار دیا تو میری تلوار یہ کام نہیں کر میں کہنا ہونا وہ پاکوں کے مسلیا چ دخل نہ دیا کرو جڑا بھوکے گا کتا بن کے مرے گا ایسے ہی نظم نے بنائی ہے یادو صاحب نے ضمن بات آ کے گل سمجھو پھر گل بات جانی پہلا غازی پہلا گستاخ کاب بن اشرف پہلا غازی محمد بن مسلمہ بولو بولو یہ صحابی رسول سن یہ پہلے غازی ہوں یہ جس قتل ابو داؤد دی روایت یہ کہ پہل ان قتل کیتا ہے پھر یہودی مشرق کٹھے ہو کے آئے انہوں نے راتی سڈا بندہ ماریا گیا ہے آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا تو پتہ نہیں سی یہ کنا بوکتا مینو اس وقت انہوں نے معاہدہ لکھا اتنے لکھا ہے فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه وبين المسلمين عامة صحيفة وصحيفة عامة صحيفة ميثاق وہ اس وقت لکھا گیا عجیب بات یہ ہے بخاری شریف میں یہ ہے کہ پہلا یہ صحیفہ لکھیا گیا ہے کاب بن اشرف دا قتل بعد یہ ایک اضطراب کی مثال ہے موٹی سی اختلاف کی مثال ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کیسے فیصلہ کریں یہ صحیح قصہ تفصیلات کے ساتھ نہیں معلوم اجمالاً معلوم ہے بس اتنا بات ضرور ہے کتابیں اس بات پر متفق ہیں اجماع مرکب لگتا ہے سب کا کہ معاہدہ ہوا ہے کیا تفصیلات تھی کیا الفاظ تھے پتہ نہیں ابتدان اس دے متعلق تھوڑی جی دانوں گل سنائی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ اس تو بعد میرے دوستو میں کیونکہ فرق دسنا ہے اس میساق دا اور جمہوریت دا تو میں ہوں ابتدان جمہوریت دا تعارف کرا دینا اور وہ بھی بابا ہے جمہوریت کی زبان سے جس کتاب سے میں جمہوریت کا تھوڑا تعارف آپ کو پیش کرتا ہوں یہ کتاب کا نام ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل نایاب حوالوں کے ساتھ پہلے گورنر جنرل پر پہلی کتاب قیوم نظامی کی لکھی ہوئی ہے اور حکومت پنجاب کی باقاعدہ مہر شدہ ہے یہ ہاں، مہر نظر آ رہا ہے لہذا یوں سمجھو کہ مصدقہ باتیں میرے دوستو اللہ اکبر کبیرا صفحہ نمبر ایک سو دو میں نے کچھ دن قبل شیخو پورا میں بیان کیا تھا اس میں میں نے عرض کی تھی کہ آج فضل احمد چشتی کو بحیثیت پروفیسر سمجھو یوں سمجھو ایک لیکچر دے رہا ہے پروفیسر ایک لیکچر شکل تو میری دیسی ہے صورت میری دیسی ہے بندہ بھی میں دیسی ہوں یہ جی اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو دو پر جمہوریت کے متعلق لکھا ہے جمہوریت بے آفاقی اصول نے بنیادی اصول انہوں نے کہتے نے پہلا مساوات کافر مسلم سب برابر دوسرا اخوت سب بھائی بھائی تیسرا حریت سب آزاد چوتھا عادل انصاف میں سب برابر حق وقار اگلا وقار ہر کسی دا وقار برقرار رکھنا ہے خودداری ہر کسی دی کافر مومن دی ہر کسی دی برابر رکھنی ہے پاوے وہ گستاخ رسول ہوئے پاوے کوئی ہو اور برداشت برداشت جو بھی دوسرا کچھ کہے تمہارے خدا کو کہے کسی کو برداشت کرو برداشت کرو تین چیزیں اور بھی ساتھ لکھی ہیں یقین تنظیم اور ایثار اس سے پہلے سبب سو پر ایک لکھا ہے جنا صاحب بابا جی کی تقریروں اور بیانات سے ریاست کے یہ چار اصول ابھر کر سامنے آتے ہیں پاکستان تھوکریٹک ریاست نہیں ہوگا یعنی جس پر پادری ملا قوسین میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں پادری ملا الہامی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر حکومت کریں جن کی تشریح انہوں نے کی ہو یہ نہیں ہو سکتا الہامی کتابیں آسمانی کتابیں قرآن یا نا تو بھائی الہامی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر حکومت ہو یہ نہیں ہو سکے گا یہ ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی الہامی مذہبی کتابوں کی ملاؤں کی تشریح کے مطابق کوئی حکومت نہیں ہوگی یہ بابا جی کا پہلا پروگرام دوسرا ریاست کی بنیاد فقہ پر نہیں ہوگی نہ فقہ انفی پر نہ مالکی پر نہ شافی پر نہ کسی پر قوانین بلکہ آئین اور قوانین مرتب کرنے کا اختیار منتخب دستور ساز اسمبلی کے پاس ہوگا جو اسلامی اصولوں اور تعلیمات کو اپنا ماخذ بنائے گی ریاست اپنی طاقت اور مشینری عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی یہ تین نمبر ہے ریاست یعنی حکومت اپنی طاقت اور مشینری عملہ عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے صاف جواب ہاں، کیا کہیں گے صاف جواب ساڈے سات سلام نے اسلام یہ خود ہی اپنے الفاظ سن کر اپنے رین شریف کے ساتھ مانے سمجھتے رہنا ریاست اپنی طاقت اور مشینری عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی ریاست ایک مخصوص مذہب کا نفاذ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے یعنی اسلام ہندو مذہب فلاں مذہب ریاست نافذ کرے گی چوتھا نقطہ ریاست مذہب کی بنیاد پر شہریوں سے امتیازی سلوک نہیں کرے گی تمام شہری بلا امتیاز مذہب مساوی حقوق اور تحفظ کے حقدار ہوں گے میرے بھائیوں یہ چار نقطے وہ بنیادی اصول یہ بنیادی پروگرام یہ جمہوریت دی حقیقت نو جناب دے واضح رکھ دیں میں ہوں کی میسا کے مدینہ ادھر جمہوریت نال فرق جڑے کل فرق لکھ کے میں بیٹھا وہ تقریباً سولہ سڈے مقابلے باندر بھی اٹھ سکتا ہے لیکن دنیا کفر کے مقابلے میں اٹھنا اور بات کرنا یہ اللہ پاک نے ہمارے اس سے ملے دوستو غور فرماؤ سب تو پہلا اللہ اتنا ذہن چ رکھو پھر میں اگلی گل کرانگا گا کہ جمہوریت رسالت کی توجہ جمہوریت رسالت کی منسوخیت کا نام ہے رسالت کو منسوخ اور ختم کر دینے کا نام جمہوریت کیوں کہ رسول کے آنے کا مقصد ہی اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا لد ہیرا ہو دین کل رسول اس لیے نہیں آتا کہ کافروں کو حریت آزادی فلان فلان بدماشی کھول کر کلنے کا موقع دے وہ تو پہلے ہی کر رہے ہوتے ہیں رسول لوگوں کو اللہ تعالی کی دی ہوئی لگام پہنانے کے لیے آتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اگلا جملہ کیا ہے وہ الح مشرک ہر کسی نو خوش کرنا پہند اللہ فرما دالا کر ہل مشرق کافر سڑتے رہن ساڈا نبی دین حق نو دنیا تے غالب کر کے جاوے گا مسلمان یار سیا کہیں دیں چٹے دیں اکھاچ مرچ پہ پاؤں اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کرے حل مشرق اگر رسول سب کو خوش کرنے آتا ہے تو ولاوکار یہ کاریہ کیا معنی رکھتا ہے وہ اللہ فرماتا ہے ولا یہ کراہت سے ہے کراہت کا معنی یا کرہن سے ہے تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ چاہے وہ مرن سڑن کڑن اندروں نہ پسند کرن نہ خوش ہون ناراض ہون دکھی ہون اندروں پجدے رہن لیکن رسول کا کام ان کی خوشی نہیں ہے وہ اللہ کی خوشی چاہتا ولو کار حل مشرقون یہ ولو کار حال ولو کار حل مشرقون کا مبالغہ اے اگر کسی کو علم کے ساتھ مس ہے تو سمجھو کرے ولو کار حل مشرقون کا مبالغہ یہ لو وسلیہ کے ساتھ کس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے یہ جمہوریت کے رد کے لیے کہ جمہوریت میں ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے وہ جدی بڑی لانت سے خوش ہو اسلام یہ نہیں چاہتا اسلام چاہتا ہے کوئی بھی خوش نہ ہوئے رسول اس واسطے کہ اللہ راضی ہوئے میں اللہ دا دین لوکاں دے لوکا غالب کر کے ٹر جاؤں وہ بول دے سمجھ نہیں پاؤ ہو تو میرا بھائی معلوم ہوا جمہوریت رسالت رسالت کی منسوخیت کا نام ہے رسالت کی نفی کا نام ہے اب پہلا فرق سمجھو میساک اور جمہوریت سنو میساک ایک معاہدہ ہے جمہوریت ایک نظام ہے جمہوریت ایک نظام ہے میساک ایک معاہدہ ہے معاہدہ نظام نہیں ہوتا نظام معاہدہ نہیں ہوتا کہا میں نے یہ وہ فوائد لطیفہ عجیبہ غریبہ ہیں جو آپ کو کسی جگہ نہیں ملیں گے ہیں کتابوں میں ہے سب کچھ قرآن و حدیث میں لیکن اس تک پہنچنا اس تک رسائی حاصل کرنا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے بھائی اور بولو نا سمجھو میساک کیا چیز ہے وہ ایک معاہدہ ہے کیا ہے معاہدہ کے لیے عربی میں کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں ہدنا ہاں موٹی ساتھ ہدنا تم مواد مواد معاہدہ مسالمہ مصالحہ محادانہ یہ موسوع فقہیہ جو پینتالیس جلدوں میں اسلام کی تمام فقہ کا مجموعہ ہے اس سے پیش کر رہا ہوں لفظ ہدنا کے مادے کے تحت اب اسی کتاب میں توجہ میرے دوستوں اسی کتاب میں یہ بنیادی فرق لکھا ہوا ہے کہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اور دائمی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے جنگ بندی دا آپس عہد کر لینا وقتی عارضی طور پہ تاکہ جس مقصد تک پہنچنا ہے وہ ہے نظام تو اس نظام تک پہنچنے کے لیے ابتدائی حربے کے طور پر جو کچھ تحریر میں آتا ہے معاہدین اس کو کہتے ہیں میسا تو جمہوریت نظام ہے میساک ایک وقتی معاہدہ ہے ہربا ہے جو رسول اکرم نے مدینہ شریف آنے کے بعد ابتدان یہ راستہ اختیار فرمایا لیکن آپ کا یہ مقصود نہیں تھا ذریعہ تھا راستہ تھا ہرپا تھا یہی وجہ ہے کہ مقصود آپ نے تیرہ دس سال کے بعد دس سال کے بعد اسی مدینہ شریف میں جب اسلام کا نظام نافذ کیا تو اسلامی نظام مقصود تھا مقصود نہیں سمجھو مومنو کون کہے گا دو قوم دو دشمن معاہدہ ہوئے تو وہ سمجھن انہوں کا نظام ہی ہوئی ہونا نظام آپ کا اسلام تھا جس تک آپ پہنچنا چاہتے تھے یہ میساک تھا یہ ابتدائی معاہدہ تھا جمہوریت ایک نظام ہے جو ہمیشہ کے لیے ہر علاقے ملک میں جہاں پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کا نظام ہوتا ہے ہمیں نظام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے میساک ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تو اس فرق کے ہوتے ہوئے جمہوریت کی دلیل میساک کو بنانا چکر بازی کے سوا کیا ہو سکتا ہے اور سمجھ نہیں آئی میں نے جو اپنے الفاظ میں لکھا میساک نظام نہیں تھا بلکہ محادنہ معاہدہ مخالفت موادات مسالمت امان تھا جو وقتی عارضی ہوتا ہے دائمی نہیں ہوتا بلکہ دائمی نظام تک پہنچنے کا طریقہ اور حربہ اور راستہ اور ذریعہ ہوتا ہے جبکہ جمہوریت ایک نظام ہے تو نظام کی تو معلومات دلیل اور دعوے میں مناسبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے پہلا فرق ہے اگلا فرق تاکہ تمام فروق آپ کے سامنے آ جائیں اللہ اکبر و کبیرہ اب انہیں لوگوں کی کچھ زبان تسلیم کر کے بھی عرض کروں گا میساک میں حاکم میں اعلی رسول اکرم تھے توجہ ہے میری پر توجہ کرنا اس کا متن جو پیش کیا جاتا ہے کتاب الاموال وغیرہ کے حوالے سے یہ امام قاسم بن سلام ابو عبید اس میں بار بار آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسئلہ تمہارے اندر پیدا ہوگا تو فیصلہ اللہ رسول کریں گے اللہ اکبر اللہ یہ نہیں کہ فیصلہ عوام کریں گے اس میں حاکم ہے میساک میں حاکم میں اعلی اللہ رسول کو رکھا گیا تھا اور جمہوریت میں حاکم میں عوام کو رکھا جاتا ہے یہ فرق سمجھتے چلے جائیں تحاکم میں کی اجازت اللہ یعنی کسی کافر اور غیر مسلم کے پاس جھگڑے کے وقت فیصلہ کرانے کی اجازت اللہ رسول نے لمحہ بھر کے لیے نہیں دی لمحہ بھر کے لیے نہیں دی لمحہ بھر کے لیے کسی کو اسی کو مل تاغوت کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب منافقوں میں سے کسی نے یہودی کے پاس فیصلہ کروانے کی سوچی تھی تو حضرت عمر نے قتل کر دیا تھا ایسے ہے نا تو پھر سمجھ لو کافروں کے پاس فیصلہ لے جانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے اور جمہوریت میں تو وزیر قانون جگندر ناتھ منڈل بھی بن سکتا ہے اور جمہوریت میں چیف جسٹس رانا بھگوان داس بھی بن سکتا ہے سب بن سکتے ہیں تو میرے بھائی ہو یہ جمہوریت ہے وہ میسا کے مدینہ تھا دوسرا فرق ہو گیا ادھر آپ نے شرط رکھی تھی فیصلہ میرے پاس آئے گا یہ اجازت نہیں تھی کہ جو مرضی فیصلہ کوئی کافر کر لے تو ٹھیک ہے اور حاکم بن جائے مسلمانوں کا تو ٹھیک ہے یہ لمحہ یہ کوئی مائی کلال اس میسا کے مدینہ میں نہیں دکھا سکتا میں جو بات کروں گا پورے چیلنج سے کروں گا سنیے نمبر تین تیسرا فرق اس میں یہ لکھا گیا مومنین مومنین صلح و جنگ میں ایک شمار ہوں گے یعنی تمام مومنوں کے لیے معاہدہ شمار ہوگا نہ کہ بعض کے لیے یہ لکھا گیا تھا کہ جو لکھیا جا رہا ہے جے کوئی کسے کوئی کافر تھی سڈے کسے مسلمان نال بھی لڑے گا نہ پامے وہ کتے بھی وسدا ہے تو سمجھو سڈے لڑے گا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری حدود ہیں وہ ملک ہمارا نہیں ادھر کے مسلمان جو مرضی ہوتا رہے ہمارا کیا کام ہے بھائی میرے محمد کریم نے فرمایا سی مومن ایک جسم یہ لکھیا گیا سی ایک ہر جو اصا لکھ رہے ہیں کلے سڈے نال نہیں سڈے سارے مومنا معاہدہ شمار ہونا وہ بولو تو سی ہو مرو گلا سنا جمہوریت میں ہر ریاست کی قوم علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے رسول نے فرمایا تھا میرے منہ میں قوم قوم ذرا بولو تو صحیح کتنے فرق ہو گئے بولو تو صحیح اور لیکن یورپ کی جمہوریت کا بھی سمجھاتا ہوں عجیب بات ہے مسلمان تو اگر ایک ملک میں مار کھا رہا ہے تو وہ دوسرے مسلمان ملک کا بندہ ہی اور قوم ہی اور میں کوئی شمار نہیں ہوتا لیکن عجیب بات ہے کہ اگر عیسائی یا یہودی دنیا کے کسی کونے میں اس کو ستایا جائے تو پورا یورپ جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور فوراً ایک اسین گستاخ رسول کو بھی لے جانے کے اندر پورا یورپ ہل جاتا ہے یہ بھی عجیب ہی بات ہے میسا کے مدینہ کو سامنے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے ایک جسم ایک جان بنے ان کا معاہدہ ایک کا سب کا شمار ہو اور مومن مسلمان جو ہے وہ ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ شمار ہو جہاں کو جوتے کھاتا رہے دوسرے کو پرواہ نہ ہو یہ سمجھ نہیں آتی میسا کے مدینہ یہ الٹی دلیل کیسی بن گیا ہے اگلا فرق آپ علیہ السلام سلام کہ اس مرساق میں جو لکھا گیا تھا کفار مسلمانوں کے خلاف کسی کے ساتھ معاہدہ اور امداد نہیں کر سکتے کافر لوگ اپنے کافروں کی کسی کافر کی مسلمانوں کے برخلاف نہ تو امداد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے اللہ دے محبوب مومنین دے کسے وج... کسے پاسوں کو دکھ ہونا وہ گوارا کر سکتے ہیں یہ تو وہ کرے گا نا جس کو اپنی حکومت بچانے کا خوف جو سیاست کا لالچی ہے جس کو مقصود خلق خدا پر رحمت ہے اور مومنوں پر رحمت ہے اللہ اکبر بولو اے کوئی کہیں بھی کر سکتا ہے فرمایا کافر جن بھی ہیں تسان مسلمانوں دے خلاف نہ کسی نال معاہدہ کر سکتے ہو نہ کسی دی مدد کر سکتے ہو بولتے نہیں ہوئے یہ ایک اور بات ہے اتنے سارا کچھ چلتا ہے بول دو اگلی گل اگلا فرق اشتراک فی الحکومت حکومت نہیں تھا میسا کے مدینہ میں یہ نہیں تھا کہ مشترکہ حکومت ہوگی کوئی وزیر تھوڑا بن جائے گا کوئی ساڈا بن جائے گا کوئی ادھر رل جائے گا کوئی ادھر رل جائے گا نہیں اتنے یہ طے ہوا سی تھی جو اپنے گھر اپنی حکومت کر کے بیٹھے ہو مشرکو تھی اپنے گھر ساڈی اپنے گھر صرف ایک جنگ بندی دا معاہدہ سی یہ نہیں کہ سیساں سڈیا تے حکومت کرو ایسا روا رکھیے یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ اسلام اس بات کی قطع اجازت نہیں دیتا کہ کافر مسلمانوں پر حکمران کرتا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اللہ فرماندا ہے میں اپنے اسلام دے اندر کدی بھی اس گل دی اجازت نہیں دیندا کافر مسلمانوں دے حکمران بنن ہاں ہاں, ہاں۔ بولو اے مرو اللہ ہے اجازت میں نہیں دینا میرے اسلام میں جو نہیں لب سکتی اور جمہوریت میں اس کا الٹ ہوتا ہے بھائی جمہوریت میں ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن وہ ہر کسی کو مل سکتی ہے ہاں، کیونکہ وہ ووٹوں کے ساتھ ہوتی ہے نا اگلا جی اگلا فرق سنو اللہ یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے بہت بنیادی تنوع ہنے سنایا ہے جمہوریت کا پروگرام کہا کہ مذہبی طور دے تبلیغ دی اجازت جمہوریت نہیں ہوں مذہبی حقوق برابر نہیں ہوتے یہ نہیں کر سکتے اپنا مذہبی حقوق برابر ہوتے ہیں جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی حقوق برابر ہوتے ہیں سب کے کافر مسلمانوں تبلیغ کرن گے کافر مسلمانوں جیویں دی مرضی دعوت دے سکتے مسلمان اپنے دین اسلام دی گل او جے کاف تبلیغ دی گل کرن بھی صحیح تے اپنے دائرے دے اندر رہ کے اے بھی تبلیغ کر سکتے نے لیکن جی حق یہ ہونا ہے تبلیغ دا اوے حق کافران بھی ہونا ہے لہذا لگی بازی لگا دا جیڑا مرضی کھچ کے لے جائے یہ جمہوریت برائی کفر اگر کوئی پھیلانا چاہتا ہے وہ واسطے سارے بندوبست کرنے سرکاری طور پہ لگا دا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حق میں ہوں تبلیغ کا حق مجھے ہے یعنی دوسرے لفظ ہر نبی یہ آن کے کہندا ہے کہ تبلیغ دا حق مینو ہے کیوں وہ رسول ہے رسالت دمان ہے پیغمبری وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے اور کے پاس تو نہیں ہوتا وہ شیطان کا پیغام رکھتے ہیں وہ رحمان کا پیغام رکھتا ہے تو شیطان دا پیغام تے رحمان دے پیغام نو برابر کیویں کیتا جاوے پائی اسلام ہے تبلیغ دا حق رسول نو ہے یا رسول دے نو والیا رسول دے اسلام نو ہے جبکہ جمہوریت میں دوسروں کو بھی تبلیغ کا حق حاصل ہے جتنے مرضی وہ کافر کرتے حرج نہیں جمہوریت میں ہوتا ہے یہ بھی صرف میں دعوے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں حقیقت کے اعتبار سے نہیں حقیقت کے اعتبار سے الٹا جو حق گو ہوتا ہے جمہوریت میں اس پر پابندی ہوتی ہے اور اسلام کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی جی ہاں جی وہ ایک الگ چیز ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا اللہ سبیل تنزل بول رہا ہوں اللہ سبیل ترقی نہیں بول رہا توجہ ذرا ساڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے محاہدہ لکھیا گیا اس تو بعد مدینے دے تاجدار دیاں جنگ مکے دے مشرقوں دے نال جاری رہیاں کیوں اس میسا کے مدینہ دے لکھن دا مقصد کوئی کافر کرنا نہیں سی ایک ہر بٹھا لئیے جڑے دور والے نے من... نال پہلے نبڑ کے مکہ فتح کر لواں گے جدو اگلے وڈے تگڑیا تگڑیاں جدو لڑ لواں گے ماڑیا نو کوئی شہ ہی نہیں یہ دلیل لال ثابت کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد دی حدیث سامنے پئی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے جنگ بدر فتح فرمائی جنگ بدر فتح فرمائی اس لئے آن کے یہودیاں نو اعلان کیتا او یہودیو اسلام قبول کر لو نہیں تے جڑا حشر مکے دے دا ہویا ہے اوہی اڈا کران گے معاہدے تو بعد نبی پاک کر رہے نے معلوم ہویا معاہدہ بھی ہویا سی لیکن معاہدے تو بعد بھی محمد کریم نے اپنے اسلام دی تبلیغ دے اشاد دا کم روکیا نہیں ادھر ویگ سجنا توجہ نال ذرا اچھی بول سبحان اللہ کاش کے تسا مسلمانوں دین سمجھا دیتا جائے ادر ویخ لما صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن یوم بدرن وقادم المدینہ تجمع الیہود فی سوق بنی قینقاہ فقال يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريش قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك لو قاتلنا لو قاتلنا لعرفت اننا نحن الناس وانك لم تلق مثلنا فانزل الله كل الذين كفروا ستغلبون جدو رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریشیاں نال جنگ بدر لڑ کے واپس آئے مدینے تشریف لے آئے بنو قین کا یہودیاں دا بازار سی آپ نے اتے جا کے انہوں دے بازار دے اندر انہوں دے یہودیاں نو کٹھا کیتا فرمایا یہودیو اسلام لیا وہ نہیں تے جڑا حال قریشیاں دا ہویا جے اے تہاڈا نہ ہو جاوے ایسی بات جمہوریت والوں سے نکلنی ممکن نہیں میں تمہیں پہلو آخیا کسی باندر کا سارے مقابلے بولنا سوکھا ہے باندر کا کی اس لیے مرضی نچنا شروع کر مارنی ہے قبل قریش جو قریشیا پہنچی جے مصیبت تو تے نہ آ پوے پہلو اسلام قبول کر لو معلوم ہویا مدینے دے تاجدار دا مقصد مقصد کوئی ریاست کوئی حکومت قائم کرنا نہیں سی محمد کریم دا مقصد اللہ دا دین اسلام غالب کرنا سی لانت نہ بھیجو میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں جی ہاں۔ جی کالو ہاں۔ یا محمد دی بکواس سن تر قسم کے جو اتے ایک بنو کینو کا ایک بنو نویر ایک بنو قرآن بنو قینقا دے بازار دے اندر دور گئے آپ نے فرمایا وہ اگو کہن لگے یا محمد نوز باللہ کہن لگے محمد کدھر دھوکھے چ نہ پی جا تو انہاں نال جنگ کی تھی ائی جڑے بے سمجھ نے تجربے کار ہی نہیں جنگ دے انہوں لڑن دا پتہ ہی نہیں جدو سڈے ہاتھ چ ہاتھ پاوے گا پھر تینوں پتہ لگے گا اللہ نے قرآن اتار دیتا کل کفروس تب اللہ نے فرمایا حبیبہ تو پہلو اعلان کر دے جن وڈے پلوان بن دے جے تو بج دیا ویکھا گے اللہ نے اعلان فرمایا قرآن دے اندر بابو بڑے پلوان بن دے جے اپنی ٹیٹڑیاں ویخیا جے پنجابی اندر پہ بولنا وا اللہ دا قرآن دا ترجمہ پنجابی دے ساتھ لفظ نہیں کرنا ست لبو اپنی ٹیٹڑیاں وجدیاں ویخیا جے سجنا معلوم ہوا اللہ دا محبوب معاہدہ لکھ کے اپنے اپنے اپنے مجاہد اپنے عاشق مجاہد فوج تیار کر کے تے یہ نہیں حضور بہ رہے ہون تے ہن میاں رام نال سکھ دا سا لو نہ کسی نو کچھ آخو تو نہ کسی بالکل آرام نال بیٹھے رہو نہ آقا نے مورا بند کیتا نکلنے کیا پاسا ہو گیا بند آپ نے سوچا پہلو ادھر نبڑ لوا پھر ادھر منہ کرا گے او جنگی ہربے نے کوئی پاگل کا پتر ہونا جا نظام سمجھے سمجھ پول دیا کوئی چوڑ کھوتے دا پتر ہونا ہے جڑا آکھے یہ نظام ہے کھوتے دیا بچیا شرم کرے دا نظام نڑ کی تل لگے دے پھر تاں کر کے حضور نے توڑ پھوڑ کے پرہ ماریا حضور نے آقا نامدار نے لمحے بھر کے لیے تبلیغ نہیں روکی اور کسے دوسرے نو تبلیغ دی اجازت بھی نہیں دیتی بھی ذہن چ رکھی یہ نہ کہ دونوں برابر ہیں جی برابر ہیں مذہبی حقوق برابر ہیں نہ آ گئی جی سمجھ کے نہیں معاہدہ میں تبلیغ اسلام روکنے اور تبلیغ کفر جاری رکھنے کے برخلاف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام السلام کا فیصلہ اور تبلیغ جاری و ساری رہے گی ابو داؤد کا وہ تفصیلی حوالہ آپ کو سنا چکا آپ علیہ السلاۃ و تسلیم جنگ بدر ادھر جسل جیسل پھر ادھر رخ موڑیا پھر وہی سن جنہ نال معاہدے ہوئے سن حضور نے فرمن نکلو اٹھو شاباش پتا کی ہوں سنو میں پچھلی گل ساری سمجھا دینا محادے توڑن دی ابتدا یہودیاں دی طرفوں ہوئی سی حضور دی طرفوں نہیں سی ہوئی حضور نے کی کیتا حضور نے تبلیغ کردے سن تے اسی انداز وچ آپ نے جا کے نا جویں جا کے تے جنگے بدر تو واپس آئے تے آپ نے فرمایا یہودیو مسلمان ہو جاؤ نہیں تے پیڑا حشر ہو جانا جی ہاں جی انج دیاں گلاں حضور نے جدو کرنی ہے نا تے تبلیغ کردیاں رہنا تے یہودیاں نو تے اگ لگدیاں رہنی اگ لگنی انہاں نے پتہ کی کیتا حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ ول تشریف لے گئے مسلے انہیں لن تھی آئے سوچیا پہ نا ہاں، میری گل یاد آ گئی سند اکوا ثابت ہے جیڑی فت الباری شریف اور دیگر کتب کے اندر اکوا سنا وہ ہے کہ آپ سلا تو و تسلیم نے نا دعوت دیتی منصوبہ جوڑیا بھئی اینو بلاؤ تے اینو مار دیو یہ سانو یہ جڑا دین لئی پھر ہے نا یہ سانو بہت تنگ کردا ہے اینو مار دیو انہوں ہن منصوبہ کی جوڑیا انہاں آکھیا محمد انج کر اپنے نا کوئی تی بندے تو لیا تی بندے اپنے نال تو لیا دے تی عالم اساں لیا ہونے ہاں۔ تے فلانے مدان وچ کلے بیٹھ کے آپ مناظرہ تے بحث کرانے اگر تو تو سچا نکلیا اسی مان مان گے نہیں لو ہوں دا مقصد سی آپ شہید کرنا منصوبہ اندروں انج جوڑیا پھر انہوں آپ سے سوچیا بھی نہ مرادو تی تی بندے تو سب بلا پی جی تھی بندے نال آ گئے او دے تی تے ساڑھے سواں حساب سے تہن پتا ہے وہ تو تھوک پانی ہٹا نہیں جان دین دے دے خون کتوں جان دین گے اے تری نہ بلاؤ کام تھوڑا کرو نہیں تے او دے تک پہنچ سکتے ہی نہیں او دے وہ آشک پروانے انہیں آخیا کرو جی تین تین تین بندے لائے اسی تین لے آنا تسی بھی تین لا زندہ باد پیر خواجہ شفیع محمد سرکار زندہ آباد توجہ ہے آپ علیہ سلا تو تسلیم نو انساری صحابی سن اونا دی کوئی رشتہ دار بی بی سی ادھر انہیں خبر دے دیتی تواڈے بارے منصوبہ بنیا آپ علیہ السلام گئے واپس تشریف لے آئے تے واپس جس لئے تشریف لیا تے آپ نے صحابہ نو فرمایا بے لیو تیار ہو چلو اثر دی نماز بنو قرائدہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے محاصرہ فرمایا بنو قرائضہ دا جی تے پھر بنو ندیر دا بنو ندیر نو کڈیا پھر بنو قریضہ پھر معاہدہ کر لیا بنو قریضہ نے علیحدہ یہ بنو ندیر چھتر کھا کھو کے تو اتو نکل آئے ہوں گل سمجھا جی حضور نے معاہدے تو بعد اپنے دین حق دی تبلیغ اور مشرقین مکہ باہر دے کافران نال لڑائی تے جہاد روکیا نہیں کم جاری رہے یہ میں صحیح صحیح تو دے نچوڑ دس رویتانچوڑا پہلے دے نہیں تے جے بول پویں گے تے پھر روئے زمین ادھر دی ادھر ہو جائے گی پھر غلط نہیں کر سکن گے چھتی نال بول دے نہیں تے جے بول پئیے تے پھر چپ رہ سکدے ہی نہیں پھر چپ ہو سکتے ہی نہیں نہ دنیا دی طاقت کوئی ایسی ہے جیڑی دلائل نال سانو چپ کرا لو مسئلے نو آخ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنگ روکی اور بولو دے سی نہ جنگ روکی نہ اپنے دین حق کی تبلیغ روکی نے جدو جا کے آخیا انہوں معاہدے توڑن تھوڑا سبب بنتا گیا سبب بنتا گیا توجہ معلوم ہوا معاہدہ مگر کیونکہ وہ نظام نہیں سی ایک وقتی ہر پتہ معاہدہ سی آقا نامدار نے اس معاہدے دے تڑاون دے اسباب خود ہی پیدا فرمائے اور کے ہو جائے اسباب سن جڑے اللہ دی طرفوں فرد سن کیونکہ رسول آ جائی اسی واسطے سی وہ معاہدے کر کے نو ٹکاو نہیں سی آیا وہ تے اللہ دا محبات پیغام دین حق پہنچاو آیا سی زندہ باد آگے نہیں سمجھ آگے نہیں سمجھ اگلا فرق سمجھو اللہ میسا کے مدینہ کے بعد ہجرت فرض ہو گئی تھی اور جمہوریت میں ہجرت حرام ہوتی ہے ایک ملک والا دوسرے ملک ملک ایک والا اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے میں رہائش کر ہی نہیں سکتا توجہ نہیں فرمائی نے ایک ملک والا دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا جا کر اور حضور دعوت دیتی سی ہجرت فرض سی کہ میں مدینے دی ریاست دی ابتدا کر دیتی ہے ادھر نو معاہدے بن دتا ہے باہر والوں لڑائی جاری ہے ادھر ادھر جہا بھی میرا مومن وستا وہ فرد بنتا چ نہ رہے میں محمد کے ڈیرے تے آئے اور جمہوریت تے دوجے ملکوں کوئی پڑھن بھی آ جائے تو آدھے نے دہشت گرد تیار پہ ہوں نکل جاؤ پیچھے رہ نہیں سکتا کوئی آن کے رہ نہیں سکتا رہ سکتا ہے بولو کوئی افغانی کوئی دوجا کوئی تیجا کوئی ادھر ادھر ادھر کسی اتوں اتنے رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ہے رسول دا تو یہ سی میرسا کے مدینہ میں قائم کر لیا ڈیرا رحمت دا جتھے دکھی وسد اتو نسو تا فرد بنتا ہے میں محمد دی چھان تھلے آ جاؤ ہائے ہائے سمجھ اگلا فرق سمجھو یہ لکھا گیا تھا مومن مومن کو کسی کافر کی وجہ سے قتل نہیں کرے گا اگر مومن نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو مومن اس کافر کا بدلہ لیتے ہوئے کسی مومن کو قتل نہیں کرے گا اب بول دو کہ نہیں جمہوریت جمہریت گستاخ رسول دے بدلے گستاخ رسول نو قتل کر دے تو واپس قتل کرنا میری گل نہیں سمجھا جی۔ معاہدے چ لکھیا سی مومن نو کسے مومن نے کسے کافر دے بدلے چ قتل نہیں کرنا جمہوریت ہوندا ہے کہ گستاخ رسول نو بھی کوئی مار بیٹھا ہے نا تو واپس یہ فٹے لانا ہی پینا آپ فرق سمجھتے جائے جی اگلا اگلا فرق مومن کافروں کی مدد نہیں کرے گا مومن ہاں۔ اور جمہوریت میں امریکہ برطانیہ کی مدد کرنی پڑتی ہے جب وہ کسی ملک پر چڑھائی کر رہی ہے اٹھائی ملک رل جان ایک مسلمان ہوئے تو سارا نو رلنا پہنتا کیونکہ جمہوریت تو ہوئی تو کم از کم میرسا کے مدینہ کا تو حوالہ نہیں دینا چاہیے نا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ موصفوی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا حبی توجہ ہے اگلا فرق محاربین دین کے ساتھ ہمارے حلیف صلح نہیں کر سکتے محاربین دین ہمارے دین اسلام کے دشمن جو لوگ ہیں ان کے اسلام کے ساتھ جنگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے میں شریک ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی صلح نہیں کر سکتے جس طرح ہماری جنگ ہے تمہاری بھی جنگ رہے گا یہ مطلب ہے مدنی نے ہر پاس ڈیگیا تو کافر اللہ دا محبوب سی نا جی۔ نہیں سی لالچی وہ تو پاک سن حضور نے جیڑے مہار محاربین دین اسلام نے ان کے ساتھ ہم جب ہماری جنگ ہے تو ہمارا جو معاہدہ کرنے والا ہمارے ساتھ ہمارا حلیف ہے یہ بھی اس کا دشمن رہے گا اور اس اس کا کے ساتھ ان کی جو ہے وہ صلح نہیں ہو سکے گی یہ نہیں سارا سلا رکھو اسلام نالو جنگ رکھنے سارے سلا رکھو یہ دلیا کا کام ہے توجہ ہے اللہ اکبر اگلی بار سنو میرے بھائی اب آخری باتوں پر پہنچا ہوں اللہ اکبر سنو ہے نکتا سنو اگر جمہوریت اسلام ہے اور رسول اکرم کا نظام ہے اگر جمہوریت اسلام ہے اور رسول اکرم کا نظام ہے تو سب سے پہلے تو پھر کہنا پڑے گا کہ اسلام یورپ میں آیا اور اس وقت ساری دنیا ہندوستان سمیت وہ بھی اسلامی ریاستیں اور اسلامی ملک ہیں کیونکہ جمہوریت تو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے اب غیر اسلامی ملک صرف ایک ہی کہنا پڑے گا وہ سعودی عرب کیونکہ وہاں شہنشاہیت ہے جمہوریت نہیں امریکہ بھی اسلامی برطانیہ بھی اسلامی ہندوستان بھی اسلامی پاکستان بھی اسلامی سارے ملک اسلامی صرف سعودی غیر اسلامی کیونکہ وہاں شہنشاہیت ہے جمہوریت نہیں ہے اور مجھے اب ان ملاؤں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے ہیں ہم اسلام لانا چاہتے ہیں وہ ظالم کہتے تو تم خود ہو جمہوریت اسلام ہے اسلام جمہوریت ہے تو پھر وہ پہلے ہی ہے دنیا میں پھر تم کیا لینا چاہتے ہو وہ بدھو ایکسپریس بدھو قوم بچاری نچن بادشاہ ہاں؟ موج لگی ہے تیری مست كلندرا ہاں، لگیاں نے موجاں سونا لائی رکھی سونے چنگے یا مندے کٹائی رکھی سونے چتر ہی کھانے نے بہت صبر والی قوم جے زندہ باد تمہارے صبر و استقامت کو سلام ہو یار سادی جی گل ہے میں میدان بھرے گل کر رہا دنیا نے سننی بجم سنے گا صرف مین دسو تو سی کہ سارے ملک اسلامی یورپ بھی اسلامی پہلے اسلامی وہ بنے اور بعد میں تم بنے کیونکہ جمہوریت پہلو ادھر آئی پھر تمہارے پاس رہی پہلو جمہوریت اسلام ہے جمہوریت میسا کے مدینہ ہے تو وہ سب سے پہلے سمجھو ادھر ہے پھر یہاں پر ایک اور اعتراض اٹھے گا کہ جب گاندھی دعوت دیتا تھا اکٹھے حکومت بنانے کی تو وہ بھی تو میسا کے مدینہ کی پھر مثال بنتی تھی تو وہاں پر اس کے ساتھ متحدہ حکومت کیوں نہ بنائی گئی ادھر میسا کے مدینہ کیوں نہ یاد آیا کیونکہ میسا کے مدینہ میں تمہیں سار سب سب برابر اور سب ایک تم کہتے ہو جب سب ایک اور سب برابر تو وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ آؤ سب برابر اکٹھے بنا لیتے ہیں کیبنٹ کیبنٹ مشن کو بھی قبول نہ کیا گیا متحدہ شرک متحدہ ہندوستان حکومت کو بھی تسلیم نہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دو دو دو قومیں دو قومیں اور جب بن گیا تو پھر کہا گیا ایک قوم پوچھا گیا کہ ان پچھلوں کا کیا بنے گا کہا گیا وہ ان کے ساتھ رس بچ جائیں رس بس جائیں تم ہمارے ساتھ رس بچ جاؤ نہ ہم میں فرق رہے نہ ان میں فرق رہے وہ بھی ایک قوم بن جائیں ہم بھی ایک قوم بن جائیں تو اب آخر میں تو ایک قوم بننے کی تلقین ہوئی پہلے دو قومیں بننے کا جو ہے وہ شور کس لیے تھا پھر بولو تو صحیح اب تو ایک قوم ہے نا ہم ہاں، اب تو ایک قوم ہے اب مشترکہ حکومت بھی بن سکتی ہے پہلے جو ہے وہ ہندو ہم مسلمانوں پر حاکم نہیں ہو سکتا تھا متحدہ حکومت میں اگر ایک حکومت مشترکہ بن جاتی تو میرے بھائیو پھر تو حاکم ہندو ہم پر نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب اب جب تقسیم ہو گیا تو ہندو ہم پر حاکم ہو سکتا ہے اب کوئی فرق نہیں ہے پتہ نہیں یہ شریعتیں دو کہاں سے آئیں گی یہ دو شریعتیں کہاں سے آئیں پریشان ہے سوچتے ہیں کوئی جواب مل جائے کہیں سے دو شریعتیں کیسے بن گئی پہلی شریعت ادھر جو ہے پہلے تو دو قومی تھے دو قومیں تھیں اور اکٹھے نہیں رہ سکتی تھیں پھر پھر اس طرح دو ایک قوم بن گئے کہ جو ادھر دو پاکستان ریا رہ گئی وہ ان کی ایک قوم ہو گئی اور جو ادھر ہندو آ گئے وہ ان کے ایک قوم ہو گئے ادھر ایک ادھر بھی ایک ارے تقسیم کے بعد تو دونوں طرف ایک ایک پہلے اکٹھے جو ہے وہ دو قومیں دو قومیں تھیں اور ایک نہیں بن سکتی تھی یہ کیا ماجرا ہے میسا کے مدینہ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا کیوں نہیں یاد آیا کیوں نہیں یاد آیا بہر صورت یہ ہم بے وقوفوں کا سوال ہے بڑے بڑے دانشور لوگ دنیا میں بستے ہیں کبھی انشاءاللہ جواب دیں گے یا نہیں تو پھر منہ کی کھائیں گے توجہ ہے اور میرے بھائی جمہوریت اور اسلامی نظام کا آخر میں فرق بتا کر اجازت چاہتا ہوں موٹا سا فرق بتاتا ہوں جب بھی کوئی رسول آتا ہے اسلامی نے توجہ جب بھی کوئی رسول ابتدان اپنی رسالت دے دور دا آغاز کر ہے اس لیے کفر بھی ہوں برائیاں بھی ہوں لیکن جیویں جیویں دور انتہا نو پہنچتا ہے وقت اگے گزرتا ہے اوے اوے کفر تے برائیاں دا خاتمہ ہوتا ہے حتیٰ کہ رسول دے جان تو رسول دے جان دے وقت معاشرہ مکمل پاک تے صاف ہوتا ہے اس گل متفق آئے ہو کہ نہیں ہو سچی دسیا بولو بولو تھلے بیٹھے نا گل تو یہ ہوئی تو گل ہے جی آخر کرنا کی آخیا کی آخیا میں پھر سمجھو پھر سمجھو کسے بھی رسول دی رسالت دے دور دا آغاز ہوں کفر برائیاں ہوں جی جی ترقی ہوں وقت اگے گزرتا ہے اوے اوے کفر تے برائیاں ختم ہوں ہوں دور رسالت بھی انتہا نو پہنچتا ہے تے تے کفر برائیاں بھی انتہا نو پہنچ کے ختم ہو جاتی ہیں ایویں سچی دسی لیکن دنیا کا جمہوری نظام بھی تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہم بھی باون سال کے ہو چکے ہیں جی بونجا سال دی عمر پائی بیٹھے ہیں یار اصا نال تکیا ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی جمہوریت جمہوری نظام دا آغاز دیکھا سی تے برائیاں تے کفر توجہ برائیاں تے کفر کدے کدے دستے سن برائیاں گھٹ ہوں سن تے جمہوریت عروج نو پہنچ گئی ہے برائیاں عروج نو پہنچ گئی ہیں کوئی تھان ایسی نہیں جیڑی بری نہ ہوئے یہ صحیح لگتا ہے اسی طرح میں جی بیان کر کرا یا نہیں سچ ہی دسیا جی ہوں دسو جے جے اسلام جے اسلام اور جمہوریت ایک شہ وے دسو وجہ کی وجہ کی ہے اسلام برائیاں مکا چڈ دے جمہوریت برائیاں پھیلا چڈ دیے تے پھر دس دے سی وہ دونوں ایک کیوں نے جے ایک ہوں تو نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے سی اس کا میدا مطلب یہ نکلیا جمہوریت وہ شیطانی نظام ہے جس کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے رحمانی نظام کا نام اٹھانا اور لگا دینا شیطانی نظام کے ساتھ یہ ظلم آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ کی تعلیم کر سکتی ہے ہاں جی اور آپ کا یہ دنیا کا نیا نظام کر سکتا ہے بھائی ہم تو نہیں کر سکتے ہم اسلام کو اسلام کہتے ہیں جمہوریت کو جمہوریت کہتے ہیں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالم الرمضان ساؤنڈ پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے